حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر ہم نماز کے لیے اٹھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پوچھا کہ درمیان میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے فرمایا اتنا کہ آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستاون